بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال في موض آخر ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا, ليت يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ورب البخاری و مسلم من حدیث ابی موسیٰ رشی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الجلیس الصالح والسوی کحامر المسک ونافخ الكیر فحامل المسک اما ان يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافح الكير اما ان يهرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا وقال رسول الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم كما روى الترمذي في سننه من من حديث أبي هريرة رضي تعالى عنه أن النبي قال الرجل على دين خليله فلينظر أهدكم يخالف ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کی پیدا فرمایا اور اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہماری ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا جس کی آخری کڑی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ساری انسانی انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے میرے معذور بھائیوں انسان کو انسان کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے اسباب ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کثرت سے بھول جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں طبیعت میں چیز داخل ہے اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ و فرماتے ہیں وہ سمی السان انسان لن فن فنسیہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو عہد دیا گیا اس سے جو وعدہ لیا گیا اس وعدے کو بھول گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس درخت کے پاس نہ جانا بھول گئے اور درخت کا مزہ چکھ لیا یا درخت کا پھل کھا لیا تو بھول گئے وہ لہذا انسان کی فطرت میں بھولنا داخل ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے انسان کو انسان کہنے کی بھول جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے انسان کو انسان کہنے کی کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مدنی اتباع بنایا ہے یعنی انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا اس کے انسیت کی منسیت کی بنا پر وہ دوسرے سے مانوس ہو جاتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے مانوس ہوتا ہے سب ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں دوست بناتے ہیں ساتھ رہتے ہیں اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے انسان کہنے کی کہ انسان چونکہ دوسرے سے ماموس ہو جاتا ہے اور انسان اکیلے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اس کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے اور یہ ساتھی ہر انسان کو ہر میدان میں ضرورت پڑتی ہے چھوٹے سے لے کر کے بڑھاپے تک جوانی میں ہر جگہ چاہے وہ کام کرنے کا میدان ہو تعلیم کا میدان ہو یا اس طریقے سے تدریس کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان حتیٰ کہ انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں بھی انسان کے لیے حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسان اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لے اور اپنے ساتھ انسان سفر کرے تو اس طریقے سے انسان ہمیشہ ایک دوسرے ساتھی کا ضرورت مند ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے دین اسلام کے اندر ہمیں اس کے تعلق سے بڑی پاکیزہ اور اچھی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم کس کو اپنا دوست بنائیں کیونکہ اس کے بغیر انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا کسی کو دوست بنائے بغیر اکیلے اور تنہائی انسان زندگی نہیں گزار سکتا اس لیے دین اسلام کے اندر بھی اس کی بہت واضح تعلیمات موجود ہیں کہ انسان کس کو اپنا دوست بنائے اچھی دوستی کے کیا فائدے ہیں بری دوستی کے کیا نقصانات ہیں انشاءاللہ آج کے خطب جمعہ میں میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بری دوستی کی مثال بیان کی ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ افسوس کریں گے پہلی آج جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کیا دن ادو جو دنیا کے اندر دوست ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے المتقین ہاں جو متقی دوست ہیں اور جو متقیوں کو نیک لوگوں کو دوست بناتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے لیکن ان کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو دوست بنایا برے لوگوں کو دوست بنایا دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے دنیاوی غرض غائب مقصد اس کی بنا پر کسی کو دوست بنایا تو قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے وہ کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے صحیح راستے کو چھوڑ دیا دوسرا کہے گا میں نے اس کی وجہ سے صحیح راستے کو چھوڑ دیا اور میں آج جہنم کا مستحق بن گیا اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن دنیا میں گرچہ دوست تھے لیکن آخرت کے اندر چونکہ دوستی کی بنیاد دین نہیں تھی دوستی کی بنیاد تقوا اور دینداری نہیں تھی دوستی کی بنیاد توحید اور سنت نہیں تھی دوستی کی بنیاد تھی دنیا دوستی کی بنیاد تھی دنیاوی غرض و غائد دنیا کی مصلحت پوشیدہ تھی اس لیے آخرت کے دن دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یوم دن بہ لبا دن ادو سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سارے دوست المتقین مگر جو متقین ہیں پرہیزگار ہیں متقیوں کو دوست بنایا اچھے لوگوں کو دوست بنایا موحدین کو دینداروں کو دوست بنایا ایسے لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کو وہاں بھی دوست رہیں گے وہاں بھی دوست رہیں گے دونوں ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے دونوں نے ایک دوسرے کا حق ادا کیا جب بھی کوئی چیز غلط دیکھی اس کی نصیحت کر دی اور خود نیکی پر قائم رہا اس کو نیکی پر قائم کرنے کی تلقین کرتا رہا لہذا دونوں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ فرقان کی آیتیں ہیں ستائیس اور انتیس آیتیں تین آیتیں میں نے پیش کی اللہ فرماتا ہے وہ یوم و علیہ جس دن غالب اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا افسوس سے چبائے گا یقول علیہ تنی تخص تمہار رسول سبیلا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے کو اٹھایا ہوتا رسول کے راستے پر چلا ہوتا یا وہ لتا ہائے افسوس لئی تنی لما تخص فلان خلیلہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ہی میرا انجام نہ ہوتا میں نے فلاں کو دوست بنایا وہ دوست اچھا نہیں تھا برا انسان تھا برا شخص تھا خود برائی کرتا تھا اس کو دیکھ دیکھ کر کے میں نے بھی برائی کیا لہذا آج میں وہ انسان جا کر کے قیامت کی طرف افسوس کرے گا لقد ادلنی عبل ذکر بعد اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا ذکر آنے کے بعد بھی نصیحت مجھ تک پہنچ گئی تھی حق واضح ہو گیا تھا لیکن دوست کی وجہ سے میں نے حق کو نہیں اپنایا چھوڑ دیا دوستی کی خاطر اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا اور صحیح راستے کو چھوڑ دیا آج ایسا ہوتا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ان کو حق معلوم ہو جاتا ہے حق واضح ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوستی کی خاطر رشتہ داری کی خاطر یا ان کا جو فور مین ہے یا ان کا جو باس ہے یا بڑے منصب پر ہے وہ کسی برے عقیدہ کا ہے اگر ہم یہ عقیدہ قبول کر لیں گے اس سے ناراض ہو جائے گا مجھ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے مجھے نوکری سے نکال سکتا ہے آج بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی نہیں قبول کرتے کیوں اس لیے کہ دوست ہمارا ناراض ہو جائے گا اچھے منصب پر اچھی پوسٹ پر ہے اگر میں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا تو میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا مجھے کمپنی سے نکال سکتا نوکری سے نکال سکتا کسی دوسرے کام کے اندر بھیج دے گا حق واضح ہو جانے کے بعد نصیحت آ جانے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا انسان کس لیے دنیا کی خاطر منصب کے لیے مال کے لیے پیسے کے لیے دنیا زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ایک دن لہذا وہ کہے گا کہ نصیحت آ جانے کے بعد بھی میں نے اسے قبول نہیں کیا وکان شیطان اور انسان خدولہ اور انسان کو شیطان دگا دینے والا ہے رسوا کرنے والا دھوکہ دینے والا دھوکہ دینے والا ان آیتوں سے کیا واضح ہوا ان باتوں سے واضح ہوا کہ انسان اگر کسی برے انسان کو برا دوست بنائے گا تو ایسا انسان کا انجام برا ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے ہمارے نے فرمایا اور والا الولادین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی کو دیکھنا چاہے اپنا دوست بناتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک متقی پرہیزگار ہو کردار ہو شراب نوش ہو جواری شرابی ہو اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی دوستی الگ ہے اخلاق الگ ہے میں دوستی کی بات کر رہا ہوں اخلاق سے پیش آنا ہر ایک کے ساتھ ہمارے لیے ضروری اچھا معاملہ کرنا چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی حتیٰ کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو بھی ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں اچھا اخلاق سے پیش آئے اچھا معاملہ کریں اسے دگا نہ دیں اسے کے ساتھ رشوت اس کے ساتھ جو ہے دھوکہ دہی کا کام نہ کریں یہ الگ چیز ہے لیکن کسی کو دوست بنانا اسے راز و نیاز کی بات کرنا اسے مشورے لینا اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا اور اسے جو ہے مشورے لینا اپنے کاموں کے اندر ہمیں کس کو بنانا چاہیے جو اچھا انسان ہو بہتر انسان ہو نیک اور دیندار انسان ہو اس کو آپ دوست بنائیں ورنہ کوئی آپ کے دشمن بھی آپ کے گھر پر آ جائے آپ اس کی مہمان نوازی کیجیے آپ اس کے حال حال پوچھیے آپ اس کو پانی دیجیے کھانا کھلائیے اور اس طریقے جو آپ کے پاس وسعت ہو اس کو آپ اس کے سامنے پیش کیجیے آپ کا دشمن ہے اب بات کہیے اگر آپ کے خلاف بھی ہو آپ کے اپنوں کے خلاف کوئی حق بات آ جائے عدل کے ساتھ ہمیں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ چاہے وہ بات ہمارے اپنے خلاف کیوں نہ ہمارے اشاروں کے خلاف کیوں نہ کہ دونوں باتوں گڑبڑ کر دینا میں دوستی کی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اللہ کے سن فرمایا وسیع کے وہ خالد سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ ہمارے اپنے پرائے دوست دشمن مسلمان غیر مسلم سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ ان کو دھوکہ نہیں دینا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے یہ ہمارے اسلام کی تعلیم لیکن دوست بنانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہر انسان کو انسان دوست نہیں بناتا دوست اسی کو بناتا ہے جو رات جو امانت دار ہوتا ہے دیانت دار ہوتا ہے نیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اچھے مشورے دیتا ہے آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے وہی اصل دوست ہوتا ہے جو آپ کے سکھ میں بھی شریک ہو یہ نہیں کہ آپ دکھ میں بھی شریک ہو یہ نہیں کہ صرف آپ کے سکھ میں سکھ میں شریک ہو گیا اور جب دکھ کی گھڑی آ گئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ اصل دوست نہیں ہوتا ہے دوست ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ سائے کے مان رہے آپ کا آپ پریشانی میں ہوں آپ کا ساتھ دے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اس کی میں اس کو دوست کہا جاتا ہے ورنہ وہ تو انسان جو آپ کے ساتھ صرف آپ کے جو فراف دلی میں رہے اور آپ کے جو اچھے دن ہوں اس میں آپ کے ساتھ رہے تو خود گرد انسان وہ آپ کا دوست نہیں ہے تو یہاں دوست کی بات ہو رہی کہ اس کو آپ دوست بنائیں گے اچھے اخلاق سے سب کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی تمہارے بھی فرماتے دوست اس کو بناؤ دوست جس کو بنانا چاہے تو اس کو دیکھ لو کیسا ہے وہ کیا اس معیار پر بھی ہے کہ نہیں ہے کیا اس اس لائق ہے کہ نہیں کہ دوست بنا سکتے ہیں آپ پہلے اس کو دیکھ لو اس کے بعد اس کو اپنا دوست بناؤ کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے انل مر مرتن فک القرین آدمی کے بارے میں نہ پوچھو اس کے دوست کے بارے میں پوچھو اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ لگانا کہ آدمی کیسا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرو کسی سے یہ پوچھو اس کے دوست کیسے ہیں اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کے ارد گرد اٹھنے بٹنے والے لوگ وہ کیسے ہیں ان کے بارے میں پوچھو کیوں اس لیے کہ ہر دوست جس کی ساتھ اٹھتا بیٹھتا اس کی اقدا کرتا ہے خربوزہ خربوزے کو دے کر کے رنگ پکڑتا ہے چڑیا اپنی ہم شکل چڑیوں کے پاس اترتی ہیں آپ چڑی باہر جائیے کسی چڑیے کی آواز نکالیے آپ دیکھیے ساری چڑیا اکٹھا ہو جائیں گی چڑیا اپنے ہم شکل چڑیوں کے پاس ہوتی ہے خربوزہ جیسا کہ مثال ہمارے یہاں خربوزہ خربوزے کو دے کر کے رنگ پکڑتا ہے اگر آپ برے دوست کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی اس کے مانند ہو جائیں گے آپ بھی اس کا طور طریقہ اپنا لیں گے اس کا اخلاق اس کا عقیدہ اپنا لیں گے اس کے چلنے کا اور اس کے زندگی گزارنے کا طور طریقہ اپنا لیں گے اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوست بنانے میں انسان تحقیق سے کام لے غور و فکر سے کام لے کون ہمارا دوست ہو سکتا ہے اور دوست وہی ہو سکتا ہے جو دیندار ہوگا جو متقی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا جو خود دین پر قائم ہو خود توحید پر ہو سنت پر ہو نمازوں کا پابند ہو دین اور شریعت پر عمل کرنے والا ہو ایسے آدمی کو انسان دوست بنائے کیونکہ وہ خود دین پر رہے گا اور آپ کو دین پر چلنے کے لیے آپ کا سہارا بنے گا اور آپ اس کو دیکھ کر کے اللہ کے دین کو اپنائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو دوست بنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی اچھی دوستی کی آپ فرماتے ہیں مس الجلی صالح وسو اچھے دوست کی مثال اور بڑے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا حامل کو و القیر جیسے کوئی عطر فروش ہو مس مسک اور خوشبو کو بیچنے والا ہو اور ایک انسان جو بھٹی والا ہو لوہار ہو آپ ان دونوں کی مثال ان دونوں سے دی ہے فحاب المس جو خوشبو بیچنے والا ہے عطر فروش ہے یا تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو آپ کو کچھ حدیے میں وہ خوشبو دے گا یا تو آپ اس سے کچھ خریدیں گے یا جب تک آپ اس کے پاس رہیں گے اس وقت تک آپ خوشبو محسوس کریں گے آپ یعنی کو سکون ملے گا خوشبو سے انسان کو سکون ملتا ہے اور اگر آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو لوہار کیا کرے گا آپ کے کپڑے کو جلا دے گا آپ کی آنکھوں کے اندر دھواں آئے گا اور جب تک آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو گرمی کا احساس ہوگا کپڑے جل جائیں گے جسم جل جائے گا آپ کا وہی بری دوستی کی مثال ہے بری دوستی انسان کو برائی پر لے جاتی ہے اور اچھی دوستی انسان کو اچھی پر لے کے جاتی ہے اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا صحبت صالح تیرا صالح کنت صحبت طالح تیرا طالح کنت اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو بری بنا دیتی ہے اچھی صحبت کے میرے بھائیوں بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ اگر آپ انسان کسی اچھے انسان کو دوست بنائیں گے وہ دوستی وہ انسان اچھائی پر قائم رہے گا اور آپ کو اچھائی پر قائم رہنے کی وصیت کرے گا اور یہ مومنوں کی پہچان ہے والمومنات بعضهم اولیاء بعض امرون بالمعروف معروف عن المنکر جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں معروف کا حکم دیتے منکر سے روکتے ہیں وہ یقین نون صلاح نمازوں کو قائم کرتے ہیں وہ یتون زکا اور زکا ادا کرتے ہیں وہ یقین اللہ و رسول اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں اولا کا رحم اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں گے اگر کوئی برائی دیکھیں گے برائی سے منع کریں گے نماز پڑھنے آئیں گے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے آئیں گے جگائیں گے آپ کو بدات نہیں کریں گے اگر آپ یہاں کوئی بدات دیکھیں گے آپ کو اس سے منع کریں گے شرک نہیں کریں گے کوئی چیز آپ کے یہاں دیکھیں گے آپ کو اس سے منع کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے آپ کو روکیں گے اچھائی کی آپ کو تعلیم دیں گے کیونکہ اگر انسان خود برا ہوگا تو ظاہر بات ہے خود برائی پر قائم رہے گا اور دوسروں کو برائی کی طرف بلائے گا یہ اچھی دوستی کی مثال اور قیامت کے دن میرے بھائیوں سب سے بڑا فائدہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو آپ کا حسر ان کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ ان کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ اٹھائے گا اللہ کے سن کے دن المر و امن احب آج بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو اپنا محبوب بناتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی انسان ہوگا ایک حدیث آتی بڑی پیاری حدیث صنعت الماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے سن کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی نبی نے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو قیامت کب قائم ہوگی لیکن تم نے قیامت کے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت تو آنی ہی آنی ہے آئے گی قیامت کوئی انکار کرے انکار کرے لیکن قیامت تو آنی ہی آنی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ وسلم اللہ انی وحب اللہ رسول کوئی بہت زیادہ کام تمہارے پاس نہیں ہے لیکن ہاں یہ کام ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ صرف اللہ اور کے رسول سے محبت کرتے تھے ان کے پاس نیکیاں نہیں تھیں ان کے پاس خیر کے کام نہیں تھے نہیں سب کام کرتے تھے وہ نمازوں کے پابند تھے تحجد گزار تھے روزوں کے پابند تھے زکاتیں ادا کرنے والے تھے حقوق حکومت ادا کرنے والے تھے ساری نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے راتوں میں تحجد گزار ہوا کرتے تھے اور اور دن کے اندر سے سوار ہوا کرتے تھے نبی کا حکم آنے سے پہلے تعمیر کے لیے دوڑ پڑتے تھے یہ صحابہ کرام تھے جو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ ان کا اونچا مقام مرتبہ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے ان تمام عبادتوں کو حقیق سمجھتے تھے معمولی سمجھتے تھے کہ اللہ کا اتنا احسان ہمارے اوپر ہے یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ اور شکر ادا نہیں کر سکتی اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ان کا توازو تھا ان کی خاکساری تھی ان کے ان کے پاس نیکیوں کا سمندر تھا بڑے بڑے دفتر تھے ان کے نیکیوں کے کوئی ایسی نیکی اور خیر نہیں تھی جو ان کے دفتر کے اندر نہ رہی ہو لیکن اس کے باوجود ان کا توازو اور خاصاری یہ تھی کہ انہوں نے تمام نیکیوں کو معمولی سمجھا اور کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اللہ کے احسانات کے سامنے اللہ نے ان کو توفیق دیا نبی کی صحبت انہیں عطا فرمائی کتنی بڑی نیکی اللہ رب العالمین نے صاحب کرام کو عطا فرمائی نبی کی صحبت نبی کی رفاقت نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ جہاد کرنا نبی کے ساتھ سفر کرنا نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی گزارنا کتنی بڑی نیکی تھی جو اللہ العالمین نے صاحب کرام کو عطا فرمائی اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا کوئی ہمارے پاس نیکی نہیں ہاں اللہ اور اس کے رسول ہمیں وہاں ان کا اور خاکساری تھی آج ہم چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں پھولے نہیں سناتے رمضان میں نماز پڑھ لیا سمجھتے بہت بڑے نمازی ہو گئے بہت بڑے تعجب گدار ہو گئے بہت زیادہ نیک نیک ہو ہو اور دیندار گئے آج یہ ہمارا ہے عمرہ کر لیا حج کر لیا حاجی نہیں کہیں گے ناراض ہو جائیں گے آپ نے حج کیا ہے اور آپ کے نام کے سامنے حاجی لکھ کر کے آنا چاہیے یہ صورتحال ہے یہ ریا کاری ہمارے اندر آ گئی یہ چیزیں ان کے آنے کے بڑے پاک دل والے تھے صاف دل والے تھے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کرنے والے داد کرنے والے تھے وہ لوگ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا فن امن احباب تم جس سے محبت کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہی کے ساتھ اٹھائے گا رسول سے محبت ہے رسول تمہارے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن دنیا میں تم رسول کے ساتھ ہو قیامت میں تم رسول کے ساتھ رہو گے تمہیں یہ مقام مرتبہ اللہ رب اللہ فرمائے گا حضرت ہتھیار فرماتے ہیں فما فرحنا بے شاہین بادل اسلام فرحنا بقول رسول اللہ ان کا امن احباب اللہ اکبر حسن نظمان فرماتے ہیں کہ جتنی ہمیں خوشی ہوئی اسلام لانے سے اور اسلام کے بعد ہم نے اسلام کو اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق سے مسلمان ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جملے سے بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کون سے جملے سے جو آپ نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا آپ کے جملے سے ہمیں اسلام کے بعد سب سے زیادہ اسی بات سے خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں خوشی اسی بات سے ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ فرماتے ہیں وحب اللہ و رسول حسین السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت ہے وہ ابا بکرین و عمر اور ابو بکر و عمر سے محبت ہے وہ انا ارجن کن اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا بے حب بھی ہوں میری ان کے ساتھ محبت ہے وہ ان اگرچہ میں ابو بکر عمر جیسا عمل نہیں کر پاتا اگرچہ میرے پاس ان کے جیسے عمال نہیں ہیں ابو بکر عمر جیسے لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کیونکہ نبی نے فرمایا ہے جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفاقت نصیب فرمائے گا مجھے ابو بکر عمر سے محبت ہے ابو بکر عمر کا بڑا اونچا مقام اللہ نبی انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام بکر کا ہے پھر عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عثمان غنی کا ہے پھر پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے باقی جو مبشرہ ان کا مقام آتا ہے اتنے اونچے مقام پر فائز تھے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عمل میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے ان سے محبت ہے لہذا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا جن کے ساتھ ابو بکر عمر کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے یہ نبی کی حدیث پر پختہ ایمان اور یقین نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا تو اس طریقے سے میرے بھائی یہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا جو دنیا میں آپ کے ساتھ اچھے اور نیک ہوں گے دوست بنائیں گے قیامت کے دن اللہ ابراہین آپ کو ان کو ساتھ رکھے گا اس طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی خامی اور کوئی خلل آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ آپ کو نصیحت کر دیتا ہے وہ خوف نہیں کھاتا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ دوستی ہماری ٹوٹ جائے گی کیونکہ دوستی کی بنیاد دین ہے لہذا دین میں جہاں خلل نظر آئے گا دین میں جہاں کوئی خامی نظر آئے گی فوراً آپ کو نصیحت کرتا ہے خود دین پر قائم رہتا ہے اور آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے آپ کو نصیحت وصیت کرتا رہتا ہے یہ سارے فائدے ہیں اور بری دوستی کے کیا نقصانات ہیں میرے بھائیوں بڑے نقصانات اس کے پہلی بات یہ ہے کہ انسان برے کا دوست بنائے گا دنیا میں برے کے ساتھ کامت دن برے کے ساتھ رہے گا اسی کے ساتھ رہے گا جو برے انسان کو برا اپنا دوست بنائے گا ہمارے بھی فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قارون کے ساتھ فرون کے ساتھ ہمار کے ساتھ بن خلب کے ساتھ ان کا حضر ہوگا اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا یہ برے لوگ تھے برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہے اور دنیا میں شرک کرتا ہے بداد و خرابات کرتا ہے ایسے لوگوں کو دوست بناؤ گے قیامت کے دن بھی لوگوں کا تمہارا ساتھ رہے گا کتنی کتنا بھیانک انجام ہوگا دنیا میں برائے برے لوگوں کے ساتھ اور آخرت کے اندر بھی برے لوگوں کے ساتھ اور دوسرا کہ انسان خود برائی پر رہتا ہے اور دوسرے کو بھی برائی پر قائم رکھتا ہے اور اس کے ہماری مواری اسے اچھائی اور نیکی اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے معنی اور رکاوٹ رکاوٹ بن بن جاتے جاتے ہیں ہیں اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی قیامت کے انسان افسوس کرے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس دوست نے مجھے نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے حق سے دور رکھا اور حق قبول کرنے نہیں دیا خود نہ حق پر تھا باطل پر تھا اور مجھے بھی حق اور اور حق کو قبول کرنے کے لیے اس نے منع کیا روک دیا قیامت کے دن انسان کہے گئے کاش میں فلاں کو دوست نے بنایا اور بخاری مسلم کا واقعہ جس میں ابو طالب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں آپ کے مشفق اور بہرمان چچا آخری وقت ہے روح نکلنے کا وقت آ چکا ہے مرد الموت کے اندر مبتلا ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لو میں قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے حجت پیش کروں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ کہنا چاہتے تھے کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کے ساتھ ابو جہل ابو لہب اور اس طریقے سے بڑے بڑے جو سرداران تھے قریش کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ سب کے سب موجود تھے کیونکہ ابو طالب قریش کے سردار تھے آخری وقت تھا مرد الموت کے اندر مبتلا تھے سارے لوگ ان کی عادت کے لیے ایمانداری بیمار کرسی کے لیے ان کے پاس آئے ہوئے تھے وہ کہنا چاہتے تھے لا الہ الا محمد رسول اللہ اقرار کرنا چاہ رہے تھے لیکن آخر میں انہوں نے کیا کہا ابو جہل نے کہا اب آخر میں کیا تم عبد المطلی اپنے والد کے دین سے پھر جاؤ گے سابی ہو جاؤ گے دین چھوڑ دو گے بے دین ہو جاؤ گے کیونکہ دین اسلام کو بے دین ہی سمجھتے تھے یہ مکہ کے مشرقی اگر دین قبول کر لیا تو بے دین ہو گئے باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا آج یہی صورتحال ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے بھی ہے اگر کوئی قبر پرست ہے بدعات اور خرابات کرتا شرک کرتا ہے اور وہ شرک اور خرابات کو بدعات کو چھوڑ کر کے توحید اور سنت کے راستے کو اپناتا ہے لوگ اسے کہتے بے دین ہو گیا باپ دادا کے دین اسے چھوڑ دیا لوز بلا بلدار تکلیفیں دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں آج یہ صورتحال ہے جب ایک کلمہ پڑھنے والے کے درمیان اتنی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو غیر مسلم اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی کلمہ پڑھتا ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ حق کو قبول کر لیا قبر پرستی بدعات اور خرابات بازار پرستی اور شریک شرک اور ساری چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا لوگ کہتے بے دین ہو گیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا صحیح ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے اس نے اللہ اس کے رسول کے دین کو پا لیا ٹھیک ہے اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا کیونکہ باپ دادا کا کوئی دین نہیں ہوتا دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا دین وہ ہے جو نبی لے کر کے آئے اللہ اس کے رسول کے دین کو قبول کر لیتا ہے خوش آمدید ہے مبارکبادی ہے اس کے لیے تو میرے بھائی یہ صورتحال ہے تو لوگوں نے کہا ابو جہل نے بے دین ہو جاؤ گے آخر وقت میں زندگی بھر اسی دین پر قائم رہے آخر والد کے دین کو چھوڑ دو گے تو جب ان کی وفات ہوتی ہے زبان سے ہی نکلتا ارے امود والا دین ہے عبد المطلف عبد المطلف کے دین پر میں بڑھتا ہوں اس کے بعد ان کی روح ان کے جیسے سے نکلتی ہے اور مسلمان نہیں ہو سکے کیوں نہیں مسلمان ہوئے برے دوستوں کے جیسے برے دوستوں نے ان کو اسلام سے روک رکھا توحید اپنانے سے روک رکھا نبی پر ایمان لانے صلی اللہ پر ایمان لانے سے روک رکھا برے دوستوں نے برے لوگوں نے اس لیے آپ دیکھیے اگر برے لوگ رہیں گے تو خود بدعت اور شرک کریں گے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے گھر والوں کو خاندان والوں کو اسی بدعت اور خرافات کی دعوت دیں گے سب کرائیں گے کہیں گے ہمارے یہاں چلتا ہے باپ دادا سی چلی آ رہی کرنا پڑے گا تم کو اس لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ بری دوستی کی یہ کا نقصان ہے میرے بھائی کو کہ انسان خود بری برائی پر رہتا ہے اور اس کو دیکھا دیکھی دوسرا انسان بھی برائی ہی پر قائم رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ توحید و سنت کو اپنا لے لیکن وہ قبول نہیں کر پاتا ایسے آپ دیکھیں تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ برے لوگوں کی مجلسوں میں کبھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا کبھی اللہ کا ذکر نہیں ہوگا برائیاں خرافات اور اس طریقے سے غیبت چکل خوری یہی ساری چیزیں ہوں گی کبھی اللہ کا ذکر نہیں ہوگا ان کی مجلسوں کے اندر جو برے لوگ جو دیندار نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھ کے دیکھ لیجئے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ رہیے کبھی کوئی دین کا ذکر نہیں ہوگا کبھی کوئی دین کی بات نہیں آئے گی اگر بات ہوگی صرف ایک دوسرے کے خلاف برائی اور اس طریقے سے نافرمانی معاشیت یہی سب بات دی بچوں خوری یہی ساری باتیں ہوں گی اللہ بامن کا ذکر کبھی ان کی مجلس کے اندر نہیں ہوگا یہ بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں کیونکہ ان کے پاس دین نہیں ہے تو دین کا ذکر کیسے کریں گے ایسے میرے بھائیوں برائی انسان کو برائی طرف لے جاتی ہے اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں بھلائی سے اور لوگوں کو منکر کی تعلیم دیتے ہیں یہی صورتحال برے انسان کی ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کو منکر کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو معروف اور بھلائی سے روکتا ہے اس لیے اچھی دو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور یہ ہر میدان میں میرے بھائیوں ہر وقت انسان کو اچھے دوست کی ضرورت ہے آپ اگر مدرسے میں ہیں اسکول میں ہیں تو بھی آپ اچھے بچوں کو دوست بنائیے اپنا جو بچے محنتی ہوں پڑھنے والے ہوں نیک ہوں اس کو دوست بنائیے وہاں بھی آپ کو ضرورت ہے اسکول کے اندر بھی مدرسے کے اندر بھی آپ کو ضرورت ہے آپ کام کر رہے ہیں کمپنی میں ہیں وہاں بھی اچھے لوگوں کو دوست بنائے اس طریقے سے ہر میدان میں انسان جہاں بھی رہتا ہے اچھے لوگوں کو اپنا دوست اگر بنائے گا تو میرے بھائی اس دوستی کی کا فائدہ دنیا کے اندر بھی انسان کو ملے گا اور آخرت کے اندر بھی انسان کو اس کا فائدہ ملے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوست بنانے میں یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جس کو چاہا اس کو دوست بنا لیا آج یہی صورتحال ہے کسی نے آپ کو دنیاوی کوئی فائدہ کر دیا کوئی آپ کو نعوذ باللہ کوئی کیا نام ہے غلط چیز آپ کو دے دی آپ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا نعوذ باللہ من ذالک یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ کو لا کر کے فلم کی کیسٹ دیتا ہے کوئی آپ کو کوئی فلمیں دکھاتا ہے نعوذ باللہ اور اس طریقے سے غلط فلمیں ساری فلمیں غلط مہنگی فلمیں یا اس طریقے سے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیمپوں کے اندر لوگ اسی کو اپنا دوست بنا لیتے بہت اچھا انسان ہے لا کر کے ہم کو فری میں دیتا میرے بھائیوں یہ سب غلط بات ہے یہ کیا ہم افسوس کریں گے کاش میں کسی اور کو اپنا دوست بنایا ہوتا اس کو دوست نہ بنایا ہوتا اس لیے دوست بنانے میں آپ تحقیق کیجئے جو دوست بننے کے لائق اسی کو دوست بنائیے اور جو دوست بننے کے لائق نہ اس کو دوست نہ بنائیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ حربرامین ہمیں نیکی پر قائم رکھے اچھے لوگوں کو دوست بنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے برے دوستی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے برائی سے محفوظ رکھے برے دوستوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے نبی کے دین اور شریعت اور سنت پر قائم رکھے توحید اور سنت پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے کے جگہ نصیب فرم امین بارک اللہ علیہ القم فرقان عدیم ون فان ویاکم بلایات الحکیم ان تعالی جواد جواب کری ملک الرحیم